موضوع کو نہ منتخب فرمایا شان آگے خاص لیکن جناب نو حقیقت ناشیر زمانے کی کثرت اور رواج کے خلاف حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے اور حقیقت سچ کو بیان بیان ہی کروں لگا لیکن تھوڑے جی تبدیلی عنوان میرا موضوع ہے جڑا اس کا عنوان احادیث اہل بیش میں غلط بیان میں اللہ شاہ ند فضل و کرم لال بندہ لازی نے اللہ پاک نے جو رابر فرمائے فرمایا اس کائنات بے بخار حکیم اور دانا نے انہوں نے حکمت زمانے کا مشاہدہ معائنہ کر ایسا بیان کرنا ہوں گا تو عنوان میں رکھیں احادیث اہل بیت میں غلط بیانیاں اس کے اندر میں بیان کروں گا شان اہل بیت کے چاند مبارک کا حدیثہ سناؤں گا لیکن ان حدیث جو غلط بیانی اور گمراہی عام رواج پا چکی ہے اور عام بیان ہوتی ہے انہوں کی نشاندہی کرا کہ اس حدیث کا صحیح معنی مطلب یہ جڑا اہل سنت و جماعت کا اتفاقی اور گمراہی اتنے ہے جو مشہور ہے جو حقیقت ہے وہ گل سارے پڑھتے ہیں اور سمجھتے جڑے ہیں کئی بیان کی ضرورت رکھتے ہوں اللہ پاس کی نوازی اسی سمجھتے بھی ہاں اور بیان کی ضرورت بھی سانو کسی بھی علاقے جانا پڑا سانو اللہ کے و کرم نال حق دے بیان ذرا برابر کوئی وزن بوجھ محسوس میرے دوست موضوع کے بیان کو پہلے تھوڑی جی یہ گل سماج کر مارو اللہ پاک نے اسلام اعتدال کا دین بنایا اور مذہب ہے سنت نو اعتدال کا مذہب بنایا سیدنا دادا علی حجری رضی اللہ تعالی عنہ کشمل ہوشکر شریف فرمانے میں سنت و جماعت کا مذہب ہمیشہ درمیان ہے نہ ہاتھ تو اگا ٹپ گئے نہ ہاتھ تو پچھا یہ ہمیشہ ہاتھ دکھتا ہے پرانے مجید کے اندر حکم آیا ہے لا تغلو فی دینکم ولا تقولو عن اللہ الا الحق اپنے دین چ حدوں نہ بدو اور اللہ نے اتنے کوئی حق تو سوا گل نہ کرے یعنی اللہ وال جو گل منسوخ کرو وہ حق ہو جھوٹ نو غلط نو خدا بل نسبت نہ دے اللہ قرآن غلط بیان حق کو تجاوز یا منافقت کی وجہ لال ہوں یا جہالت کی وجہ لال ہوں یا خوشامد کی وجہ اور تین سن ممبر رسول بارش کا فرق گیا وہ ان تین کو پاک جو گل کرا پوری اللہ کے فضل قطعی یقینی ضمانت نہ پہلی مبارک حدیث مولا علی مشکل رضی تعالی عنہ دی شان دے متعلق سنائی جاتی مشہور تقریباً علم نال کسی طرح کی نسبت تعلق رکھنے والے زبانی یاد ہونی اربی نہ ہوئے تو اردو ضرور آتی انا مدینہ تو علم والی من بابا میں علم دا شہرا اور علی اس کا دروازہ ہے یہ سن رہے ہو کہ نہیں اس کا مشہور مان ہے اور صحیح اور حقیقی مان ہے مشہور بیان ہوتا ہے علی نبی علم کا شاہر نے علی اس کا دروازہ نے لہذا علم جو بھی آنا ہے وہ علی تو آنا ہے علی تو سوا علم آ آتا حدیث ٹھیک ہے جمہور کے حکم تدریف کے بعد بھی دو جلیل القدر محدثین کا حسن قرار دینا یہ واسطے کافی فضائل کے اندر ویسے بھی مقبول ہو جاتی ہے حدیث سے ایسا روایت کلام نہیں کرنا اصا اس کے معنی نو پہ کلام کرنا ہے علی نبی علم کا شاہ نے علی اس کا دروازہ نے یہ حدیث ہے ترمزی دیگر کتاباں اس حدیث دے معنی میں جڑا ایک عموم اور اطلاق پیدا کر کے یعنی کی مطلب عام جو ہے مانا کر کے جی لہذا جو علم ہونا ہے علی تو ہونا ہے علی تو باہر علم نہیں آ سکتا یہ مانا کرنا یہ نتیجہ کھڈنا سراسر گمراہی جہالت حماقت اور مخالفین اہل سنت دی زبان نو کھولن دا سبب کہ اگلا پھر اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر علی جو دروازہ ہوئے تے ابو بکر نے بھی عہدے تو لیا تے عمر نے بھی عہدے تو لیا تو عثمان نے بھی عہدے تو لیا تو پھر علم بار علی دے سارے بن گئے تے پھر حق دے خلافت دا علی دا سی پھر کسا کیوں دے دیتا ہوں ایک کے بدھو بن گیا آپ بیٹھے رہے ہیں یعنی اپنے ہاتھی اپنے پیروں میں منگا رسا سٹ کے دشمن کے دو بدھو بن بن گیا کاش کے ایسا علماء کو امام کو بزرگوں کو اس حدیث کے معنی نو سمجھ لیں نبی پاک علم دا شہر میں کوئی شک نہیں مولا علی علم دا دروازہ نہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ مانا کڈنا کہ علی ہی علم دا دروازہ نہیں یہ بکواس یہ علم کے خلاف ہے حدیث دے لفظ حدیث سے لفظ اس حسر اور معنی کا انتہائی رد کرتے ہیں جی، علی ہی دروازہ علی دروازہ ہے یہ مانا حق کے علی ہی دروازہ ہے یہ مانا سمجھ لو یوگ نہیں بہت فرق کے تم نے مانے علی ہی دروازہ ہے یہ مانا غلط ہے اس لوگ پہ بندہ ہے نا چیز بہت وڈے حنف ہی امام دا مانا امام دا مطلب امام کا بیان کاانے گا جنہیں اس معنی کی وضاحت فرمائی اس معنی کا رد کیا کہ علی ہی دروازہ ہے یہ امام نے اس معنی کا رد وہ رد رد کا لوگوں کی وہ رد گا پہلے اور پھر اللہ پاک کے فضل اللہ پاک نے جو ناچیز کو سمجھ دیتی اصولی اور اقلی رد سناوا گا اور اللہ نے فضل و کرم نال ہمیشہ واسطے مخالفا کی بولتی بند کر اگر اس نے مقابلے کوئی زبان خالی کھول میں کہ میری زبان بڑھ جائے اللہ او میرے مسلمان امام ابو المعین ابرفی چھٹی صدی دے حنفی امام دی کتاب التمہید دے اتے شرح لکھیے التصدید امام حسین بن علی سکھناتی نے نام ہی تمہیں دسے گا کہ یہ بندہ آج بیت کا مخالف نہیں تو نام حسین بن علی اپنا نام حسین ہے ابے کا نام علی ہے پھر انہوں کی عظمت شان واسطے این ہی کافی ہے کہ ہدایا دی فکا دی ہدایا شریف فکا دی جڑی دو بندیاں بریلویاں سب سے مدرسے پڑھائی جاتی اور مجبوری دے وقت غیر مقلد اہل حدیث جہے آپ کہتے ہیں انہوں نے بھی تو ہدایت لینی پہنتی ہے وہ ہدایت کتاب جی لکھن والے امام مرضی نانی دے اے شاگرد دے شاگرد دے شاگرد یعنی پوتے شاگرد نے گروتی نے امام سیگناکی نے اس کتاب کے دوسری جلد اور صفحہ تین سو اٹھاسی کے اوپر بہت سارا لمبا کلام کیتا ہے اس حدیث کے اوپر واپا قول علیہ السلام انا مدینت العلم وعلی باب ہوا یہ تو بیان شروع ہو رہا ہے اگے فرمانے نے وقت قال بعض الناس ان فی الحدیث دليلا ان ابوابا سواه اذ ما له باب واحد لا يسمى سیوا بل يسمى حصنا ولا بد ان يكون لها ابواب آپ فرمانے حدیث کے لفظ غور کرو یہ خود دس رہا ہے حدیث سے لفظ دس سے پہن بھائی مولا علی تو علاوہ ہور بھی دروازے علم دے ہیں آپ فرما دے حدیث سے لفظ رہا نا مدینہ تو لہن دیوالی جنبا بو مدینہ تو لہن میں علم دشہ رہا شیشن کا مانا ہوتا ہے قلعہ مدینے کا مانا ہوتا ہے شاہ حضور نے فرمایا میں علم کا شاہ ہاں۔ امام سگناتی امامہ کو نقل کر کے فرما دے شہر کا دروازہ ہک نہیں ہوتا شہر کے دروازے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں کو مبارک پڑھو اندر مدینہ پہ ابواب سوا ہو شہر میں کئی دروازے ہوں اگر کسی مسلمان لاہور لاہور شہر کے پرانے لاہور شہر کے دروازے کنے لوہاری باٹھی گیٹ موچی گیٹ دلی دربار اکبری دربار امام فرماتے ہیں شہر کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں ہٹ نہیں ہوتا ملتان شریف اگر کوئی کہے ملتان شہر پرانے نے اتنے بھی بول گئے ہرم گیٹ فلانا گیٹ کنے گیٹ شہر دے دروازے کئی ہوں نبی سونے نے فروا ہے شہر ہاں، علی دروازے نبی اشارہ دیتا ہے دروازے ایک دروازہ علی بھی ہے بولو سنن علم اگر کوئی چسکا بولو جہاز شہدا جن پر شوق نال والے جگڑا پڑھا جائے یہ لکھے امام مسلم دو سارے دروازے بند کر دیتے گئے کوفہ شہر کے سارے دروازے بند کر دیتے گئے اتنے بھی مدینے کا لفظ آیا ہے معلوم ہوا اس زمانے میں بھی مدینہ جن آخر سن وہ کئی دروازے ہوتے سن پتا چلیا گل لغت اور عرف لغت کے لحاظ بلکہ عرف عام کے لحاظ پکی ثابت شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا ہوں سوال اٹھے گا رسول اللہ نے مولا علی کا نام کیوں لے شہر ہوں دروازے زیادہ ہوتے ہیں اگر کوئی پشاور بھی جا کے دیکھے اتنے جی لاہوری گیٹ فلانا گیٹ فلانا گیٹ فلانا گیٹ یہ مہانگ دسو مانا تے حدیث کا ایڈا صاف سی علم کے لحاظ نال تے بالکل سنیا کے مذہب کے مطابق سی لیکن علمی موتی سٹن والے لوگوں نے اس حدیث نج بگاڑ کے رکھا ہے کہ سگو اپنے نک کٹا کے بیٹھے نے منہ ہٹ چک کے بیٹھے نے اڑاتی ہے علم کا شال علم کا دروازہ تیاری ہے تو پھر دوسرے کیوں بن گیا دوسرے کتوں نکل آئے وہ تو بچارے باہر ہوئے آ گئی یہ سمجھ حدیث کا صحیح معنی سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا فقیر اپنا تبصرہ کرتا ہے وہ امام کا تبصرہ سے میں اپنے شہر کے فیل نال اپنا تبصرہ تھوڑا جا کرنا یہ اصولی سے اکلی تبصرہ اگر جو ہے اللہ اکبر علمی بات میں انداز تھوڑا جا اصول فکر ہے مفاہی میں مخالفت پڑھائے جاتے ہیں مفہومات مخالفت ایک مفہوم میں موافق ہوں گا ایک مفہوم میں مخالف ہوگا مفہ میں مخالف دس میں نو دے قائل جمہور فقہا یعنی امام مالک امام شافی امام احمد مفہوم میں مخالف ہے جس کے قائل حملی مذہب کو ایک امام نے امام دقاق دقاق حملی وہ اس ایک ایک دیو قائل ہے ان کہتے ہیں مفہوم لقب کی کہتے ہیں میں انہیں ہوں علمی گل ہوں بالکل یہ سمجھاوا گا جی میں آخو گے بھی نقشہ ریبرکن کی گل نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اتنا ہی مانا ہے یا اس کا یہ مانا ہے کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں بولو تو صحیح کہ مانا رہتے ہو تھی آم کہڑے مانا سن دو اگر میں ہم پوچھ رہا بھائی محمد اللہ کے رسول ہیں محمد ہی اللہ کے رسول ہیں دونوں مانے کے فرق ہے سب سمجھ کیا جس لیے آسان آج محمد ہی اللہ کے رسول ہیں اس کا کی مطلب نکلے گا اور کوئی آگے ہی سمجھ وہ بولو کہ صحیح ذرا جس لیے آخو گے محمد رسول اللہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں مانا ہوئے گا اور کوئی رسول نہیں کوئی نہیں جس لیے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب ہے یہ رسول پکے ہیں اور بھی ہیں ذرا بولو نا ان پہ سمجھ کوئی نہ وہ خدا بھی گیا اگر وہ امام دکا کا مذہب لویے تو ترجمہ کلمے کا ہی غلط ہو جاتا ہے مفہوم لقب بڑھے گا تو مانا بن جائے گا محمد ہی اللہ کے رسول ہے کفر بن جائے گا کر کے اس امام دقان کی گل کسی نہ منیا امام اور جی محمد رسول اللہ کا مانا ایک کرنا غلط پہ کفر ہے محمد ہی اللہ کے رسول ہے اور علی گڑھ علی حکمت کا دروازہ نے یہ مانا ہے یہ مانا کرنا علی ہی حکمت کے دروازے نے یہ غلط غلط مفہوم لقب باطل فاصل غلط لہذا مانا اس کا وہ نہیں بنے گا کہ علی ہی دروازہ ہے مانا بنے گا علی دروازہ نے رسالت والا مانا کرنا پچھوں کفر سے غلط ہے ایویں علی جو بابو ہا علی اس کا دروازہ نے ایدا مانا کرنا تو نہیں اے بھی گمراہی ہے معلوم ہوا جو اہل سنت کا مذہب ہے اس نے مطابق حدیث مانا دے رہی ہے اگر کسی جاہل نے ایک مانا نہیں سمجھا سمجھ نہیں دیکھو مزید بڑا تو علی گل اللہ دوسرے اندر میں پڑھ علی بولو نا کیا وہ یہ مانا کریں گے کہ علی ہی ولی ہیں اللہ کے کیا حسین نہیں ہے کیا حسن نہیں ہے بولو تو صحیح وہ تو ابو طالب ولی علی ولی اللہ کا مانا علی ہی اللہ کے ولی ہیں جی وہ نہیں کرتے علی علم کا دروازہ ہے ادھر مانا کیوں کر دو پھر سمجھ نہیں آئی نہیں او ہو ہو ہو منجی اس لیے پوچھی گئی ہے جس لیے تاری ترتی اس لیے پوچھی گئی ہے جس لیے تو علم اٹھا انگلش کی بک بک جدو بھی آئی ہے نا تاری تباہی ہونے پہ ہاں ہوں تو سارا کلندر اقبال فرما مولا روم تو مسنوی نوی مولا روم تو اقبال پوچھتے رہے سونے مرشدہ جدو بھی سارا نوجوان دین کا جذبہ لے کے اٹھتا کا لکما ہو کے بہ جا بچارا آپ ہی پڑیا جا کہڑا کرے مرشد دس بجا کی سارے نوجوان دین کا کام کرنے ناکام کیوں رہتے نہیں مسلم رومی والا مرشد جواب دینا اقبال جڑے پرندے دے پر بنے ہو جب اڈن کا ارادہ کرتا ہے کسی نہ کسی بلی کے منہ چ آ جانا فرما دے جی تیری تعلیم ہے یہ تیرے پر بن چڑی ہے بڑھا اڈے پہ کدے کدھر اڈے وہ جی فکیر جی سارے واگ کچھ کامل مل جائے جا پر کھول دینا ہے پھر کسی دانسی بلی دے ہاتھ اللہ کے فقیر کا غلام آ سکتا نہیں بدر آباد اس کی سب سندھ کے جانے خواجہ محمد شفیع تو جد قربانے محمد فلی احمد چشتی یہ دین کا سچا سپاہی ہے اے عالم عالمہ چوجے حق دے دن کے وجا گئے ہیں دیدار کی علت کا چاہ گئے ہیں اثار علی زندگی لاگوانی اللہ رسول دیا رام کا سے برکتا ہوں جو ہے سونا ہوں تھوڑا مطلب صاف ہو گیا اس حدیثہ نام بولو تو صحیح دوسری حدیث اللہ اکبر کاش کہ میں پرانے دور میں ہوتا تو لوگ میری باتوں کو اقوال ضروری ملفوظات رہتے یہ بات کہہ کر جمع کر لیکن و اصل المنافرت ہاں ایک زمانے چنا نفرت کی بنیاد ہوتا ہے مال حسد کی بنیاد دے سٹ کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ برا گاڑی ہوں اگلی حدیث سن اس دن اندر بھی بولو ہاتھ کو تجاوز یہ اعتدال کا دامن چڈنا جڑا کیا ہر سنت کے خلاف ہے اتے بھی ہوں دوسری حدیث مسلم شریف کی عام مشہور اس کو کہتے ہیں حدیث تھاپا لین کیا کہتے ہیں اس حدیث حدیث تھاپا لین اگر آپ کو اس کے لفظ میں مسلم شریف کی پڑھ چھوڑنا ان تارکن ان تارکن فی کن ثقلین حضور نے فرمایا دو بڑی قدر والی چیزاں چڑ چلے ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرا اپنی آج حدیث دے لفظ نے کہ جڑے صحابی روایت کرنے والے حضرت زید ان پوچھا حضور اہل بیت ہیں کون انہ فرمایا آلو علی علی کی آل آل عقیل کی آل یعنی مولا علی بھائی جعفر کی آل یعنی مولا علی بھائی عباس کی آل یعنی حضور دے چاچا یہ ہوئی نہیں جنہوں نے سدکا حرام ہے انہیں فرمایا ہاں اور باقی تھوڑے پیتا نیچے بھی لکھا ہے نگو کے ساتھ سب کا آرام ہے توجہ ذرا اسی حساب کو پوچھا جا رہا ہے بھی کون آل بیت نے فرمایا جنہوں سے سدکا حرام پوچھا گیا سدکا حرام کنہوں سے فرمایا سدکا حرام ہے علی دی آل عقیل دی آل جعفر دی آل عباس دی آل گل سمجھنا اسی حدیث سے حضرت عباس دی آل حضور دے چاچا دی آل ان بھی اہل بیت آخیا گیا جو ہے خالی نو کہنا عباس پاک دی اولاد جنہوں حدیث کہہ رہی ہے انہوں باہر چ رکھنا تو انہوں کا لحاظ نہ کرنا یہ حدیث کے خلاف ہے لفظ اسے حدیث لیکن جی میں گل کرنا چاہنا اور دوستو ایسے جی گمراہی کی گل کی جانی وہ یہ کی جاتی ہے کہ جیڑا مرضی جو مرضی کرے سارے بچ لہذا ہر ایک سید ہوے خصوصاً اجکل کے سیدا کے بارے آخیا جانے دوسرے بچارے ہاشمیا کا تو کوئی لحاظ ہوتا ہی نہیں جیویں کا مرضی ہوگی جی وہ عزت کرو جیویں مرضی ہوگی عزت کرو وہ احترام کرو جی سید نو سلام ہر صورت سلام جیویں مرضی ہوے ان سلام کیوں جی گیا ہوں ذرا غور کرنا اللہ اکبر جو کہنے نے وہ دیتے ہیں نہیں جہد سے ہیں وہ کہ سمجھاوا کہانی کہ آدیش نے گمراہی پیدا کی گمراہی ہر جی مرضی ہوئے احترام کرو اس کو بھی گاؤں اور سید نو نہیں مننا کافر ہو میرے سامنے اگلے دن اپنے آپ کو سید کہنے والا پنڈی سٹاف لاہور بیٹھا انہیں آخر سید نو ماننے ہے ہی کافر کو انہیں آخر سکل ہے میرے دوستو میں کہہ رہا جو کہیں وہ ہیں نہیں جس سے ہیں وہ کہیں نہیں منہ لفظ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ارے بھائی کیوں کوئی نہیں میں ہوں کر کے تمہیں سامنے ثابت کرنا سچی دسیا جی شیعہ سنیا گمراہ کہ سنی شیعہ گمراہ کہ یہ دونوں بھابیا گمراہ کہ بھابی یہاں گمراہ کہ کہتے ہیں چکرالی جو بندی یہ وہ سارے پھر کے حد تک مل جاتے انے کافر نے فلانے کافر نے فلانے مشرق نے مشرق نے وہ مشرق او کافر او کافر او کافر یہ ہیں سچی جی یہ جاؤ سیاسی پارٹیاں ایک گنجا لیگ ایک لی گیا ایک شیطان لی گیا ایک فلانی لی فلانے فلانے ہیں ہر پارٹی سید ہوں ہوں میری حقیقت کی گل تمہیں ان شاء اللہ تھی نہیں نہ منو گے تو انہیں تا سینا پاڑ کے بڑ جانا کر کے تھے آلہ حضرت بریلوی کو پوچھنے آلہ حضرت بریلوی آلہ حضرت بریلوی فتح اویلا جلد بائی بائی سفر نمبر چار سو اکی لکھتے ہیں جیسے نیچری قادیانی وہاں بھی غیر مقلد دیوبندی اگرچہ سید مشہور ہوں نہ سید ہیں نہ ان کی تعلیم حلال بلکہ توہین و اللہ بابیا پوچھو بریلویا نے شیا نے مرجائیا نے شہید کی سمجھ ہو کہتے نے مشرق نے بریلویا پوچھو وہابیا نے شیا نے شہیدوں کی سمجھتے جے کہتے گمراہ نے کافر نے کوئی کچھ آخے گا کوئی کچھ آخے گا کوئی کچھ آخے گا وہ بلدائیاں نے شہیدان کی سمجھتے ہوئے کافر نے حکومت پاکستان دا فتوا ہے جڑا شرح کمیونٹی ہے سیت رکھتا ہے تھوڑی تعلیم دی نظر تھوڑے اس نظام دی نظر ایک دوسرے کے سائڈوں کافر کہی کہی گمراہ گمراہی جان بھی کئی حدیث ادیش آیا میں سکلین چلیا چلے حدیث سکلین سارے کرتے ہیں پر اپنا ککڑ کچھ دے اپنے سید نو جنتی آتے نے دوسرے دے سیدان نو جہنمی آتے نے کیوں آلہ حضرت کا فتوا نے ہوں سنا ہے آلہ حضرت فرما نے سارا کا نام لے لے کے انہوں سید آخنا بھی جائز نہیں انہوں کی تقفیر تشہیر تقفیر توہیر فرض پھر وہ گل کدھر گئی آلہ حضرت لکھتے رہے سید کی تعلیم فر اتنے لکھتے ہیں جی انج انج دے ہون پھر توہین فر تکبیر فر او جھلا ہر میں پھر علم کا بولن لگا ہوں یہ اجماع مرکب اصول فقہ کی زبان میں یعنی اس بات پر تمام فرقوں کا اتفاق سیدوں میں کافر گمراہ جہنمی ضرور ہے لیکن فرق اتنا ہے سنی کہتے ہیں ان میں ہیں وہ کہتے ہیں ان میں ہیں دونوں کے نزدیک کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے خیر نیچے پھنس گیا الجھا ہے تو میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اور میں خود نہیں نا میں خوشاب کی جہل نہیں میں مکار نہیں پھر بھائی ہوں ہوں جا گمراہی کا مانا حدیث کا سی اہل بیت جیڑا بھی وہ جلدی آواز عزیز سے سکلا نے جا گیا لیکن جڑا کہہ پیا ان پڑ لیا پھر کسی نہ کسی پارٹی کا تو ہوئے گا کہ نہیں ہونا ہوئے جی پیپل پارٹی والا ہے تو وہ آخے گا گجے لیگ نے شدان لیگ نو یہ سارے ہی لمکی گالا کھڑ گے کنجر پوریا سارے کر دیں گے پیپل پارٹی والے تو ہے نہیں کاف لیگڑ ہیں نون لیگڑ دے لینتی اور عمران خان پارٹی لینتی ساری چورا دی پارٹی ہے اور سچی دس جس نے عمران کہنا سی نون لیگڑ چورا چورا اور سچی دس میں چھ کوئی نہیں بولو مرے کوئی چور کا پتر سیدا بھی چور آخی جاتا بولتے نہیں اس دلے میں تصا حدیث شکل ہے کہ یاد کرائی کئی کتے سڈے خلاف بولتے ہیں چشتی کتے کا پتر پھر جو مرضی منہ چاہتا ہے باقی جانے نہیں یعنی روحانی پتر ہے وہ جسے سارے خلاف بولتے ہیں کیا ساری جماعت سید کوئی تو وہ جس میں بکواس کرتے ہیں وہ سارے شہید نہیں تو بچ کر لیں کہ نہیں بولتے نہیں کدھر گیا حدیث سکلین کدھر گئی اس کنجر کو کنجر آتا حدیث سکلین کدھر گئی معلوم ہوا حدیث پڑھنیا سوکھیاں اپنے مطلب مانے سوکھے نے لیکن اہل سنت و جماعت کا حق مانا حدیث کو کڈنا یہ حق والے بندے نہیں کم وہ ہر ایک واسطے نہیں ہوں مانا سنیا والا امام والا بزرگ حضور دے گھر والے حضور دے اسباد متحرات حضور دے اولاد شریف حضور سرکار دے سیدہ دی اولاد نے حسن حسین نے مولا علی نے اے نبی دے سامنے دے سید نے یہ سارے سید نے عقیل پا عقیل دی اولاد عقیل پاک دی اولاد جعفر پاک دی اولاد علی پاک دی اولاد جڑی حضور دے سامنے نے دوسرا دوسرا بل قول جواہر الحد امام امام الدین سمودی چار سو سال پہلے مسجد نبوی شریف کے خطیب اور امام تھے انہوں نے ابو نقل کیا یہ حدیث ہے ان بجو و امان و اہل بیتی امان المتی ستارے آسمان والے واسطے امان نے میری اہل بیت میری امت دی امان نے اس قال الحکیم بھی و اہل بیت ہی ہونا ہونا من خلفه على منهاجه من بعده وهم الصديقون وهم الابدال امام حکیم ترمذي فرماتے ہیں جڑے امام ترمذی دے دور دے محدث حکیم ترمذی فرماتے ہیں اہل بیت تو مراد او لوگ نے جڑے صدیقین ابدال نے اولیاء اللہ نے دوجے لفظ پیر سیال ورگے تاجدار گولڈا ورگے بھاوے وہ سیال بھاوے ارائی بھاوے موچیے بھاوے جلائے کسی بھی قوم دے جڑا محمد عربی کا تابے دار ہے وہ ہزور دیا آسمان کے جنہ چارے رہے مسلمان امن چ رہ گے جنا چیر یہو جہ نبی دعوے دار زمین پہ رہن گے امت بھی امن چ رہے گی بولو بولو بولو آگے قال وذهب قوم الى ان المراد باهل بيته هنا اهل بيته في النسب وهذا مذهب لا نظام له ولا وفاق ولا مسار اللہ اکبر فرمانے نے کچھ لوگ کا خیال ہے اتنے آل بیت تو مراد نسب کے برادری والے آل بیت نے فرمایا یہ مذہب ایسا جہاں کوئی انتظام نہیں جہد کوئی واپت نہیں جہی کوئی گنجائش نہیں کیوں لأن أهل بيته بنو هاشم والمطلب فمتى كان هؤلاء أمنا للأمة حتى إذا ذهبوا ذهبت في الدنيا فرمایا آپ کے اہل بیت تو سارے بنو ہاشم اور مطلب ہیں تو یہ کب امن تھے امت کی یہاں تک کہ جب یہ چلے گئے تو دنیا چلی جائے گی ان نما یقون ہو لمن ہما عدلت الہدا فی کل وقت من قال اہل بیت ہی ضروریت ہوں وہ موجود فی ضروریت ہی المیل والفساد کما یوجد فی غیرها فمنهم المحسن والمسیح فبأي شيء صاروا امانا لأهل الارض فرمایا اہل بیت و امان میں وہ رحمت رحمت آستے جڑے ہدایت دے چراغ نے جڑے ہدایت دے چراغ نے ہر زمان ہر وقت کے اندر فرمایا کہ جنا آخے حضور کی اولاد وہ فرمایا انہوں نے غلط آخے کہ وہ مراد ہوتے حضور دی آمد ہے موجود تھی کی دوریت ہی المیل والفساد حضور دی اولاد اس سے گمراہی بھی حضور دی اولاد اس فساد بھی ہے جنہیں ہونے تو ہم سمجھائی وہ آپ ہی سمجھتے سنی گمراہ سنی سمجھتے ہیں بھاپ ہی گمراہ تھے ہندو میں سمجھتے ہیں شیا گمراہ تو شیا سمجھتے ہیں سارے گمراہ تو پھر تو یہ موجود نے تو پھر امان کے لیے ہو گئے فرمایا انہوں دے اندر حضور دی اولاد ہے جن نیک بد دوسرے ہوں انہوں نے بھی نیک بد موجود نے تو پھر کی مانا ہوا یہ سارے امان کے اسے فساد بربادی پائی فرمایا تو ہوں اتنے کون نے فرمایا ہومل ہولا ماں سولہ ماں سالہ اولیا نے سجڑوں آل دے دو مانے ہوں دے ایک برادری ایک تابے دار جتھے رسول نے فرمایا میرے آل میرے آل میرے آل بے اتنے تابے دار مراد نہ سب برادری والے سارے مراد ہاں بہت اچھے زندہ باد قرآن میں ہے قرآن پاک جا آل فرعون فرعون دی آل حالانکہ وہ اولاد تے سارے مصر والے نہیں سن مصر والے پر وہ تابے دار سن نہ جو کہتا سی وہ کرتے سن توجہ ہے معلوم ہویا حدیث سکلین بھی یہ مطلب جڑا کڈیا جاتا ہے کہ سارے سید جیویں دے مرضی ہوں یہ لینا تھڈو لوکاں دے اپنے ذہن دے بھی خلاف ہے نظریے عقیدے دے بھی خلاف حدیث دے بھی خلاف ہے یہ بھی مطلق نہیں شرط ہے مومن اور صاحب اتباع ہونے وقت کی نزاکت کے پیش نظر سمجھو اسی حدیث کا مزید مطلب مانا واضح کرنا بندہ ناچی صرف دو حدیث سنا جہد مزید مانا مطلب واضح ہو جائے گا سنا توجہ ہے یہ کسی ممبر پہ پہلی مرتبہ حدیث بیان ہو رہی ہوگی جو میں سنانا چاہتا ہوں حدیث صحیح اس کی صحت دوتے علماء حدیث کا اتفاق سمجھ جو ہے نا مطلب سے نہیں آ گئی کاش کی ایویں مولوی حضرات ممبر سے بیان کر دینا کہ سادات تباہ نہ ہو خوشامتی مولویا سیدا کا پٹھا پا جہے سید کی بہت گئے نے وہ نہ بیٹھے ہونے یہاں پیسے لے ہوں یہاں بنڈا گاہ آ تریفا کل بننے جو محدود نے جوزی نے گل لکھی ہے پھر انہوں کو بہت سارے ذاتی وغیرہ سب حضرات نقل کر رہے ہیں امام سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ ہارون رشید کو گئے سن رحمہ اللہ اللہ انہوں کی مغفرت فرما دے ہارون رشید کو گئے سفیان سوری تے کہن لگے میں تین آخا اللہ کو ڈر اس اللہ تیرے واسطے بہتر ہے اس کو میں تین آخا تیرا تیری برادری بخشی تھی سارے جنتی جی یہ تیرے آستے چنگا نہیں چنگا یہ ہوئی کہ میں تینوں آخا اللہ تو ڈرو رہے تو تو اللہ تو ڈر جاؤں کاش کے مولوی بھی اتنا شرم کرتے کہ وہ بھی سجدہ نو کہتے میں تمہیں جنتی نہیں کہتا میں ضرور آخا گا اللہ تو ڈرتے رہا جی بس توجہ ہے وہ خوشامتی ہو اچھی بولو بولو فرمان رسول سنو صحیح حدیث صحیح ابن حبان حدیث دی کتاب پھر اس حدیث کو کے حکم اتفاق سابقین اللہ معاصرین سب سب سب کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے حدیث کی عربی بارت پڑھنا پھر مطلب سمجھانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يلون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحنا وأيم الله ليكفون أمتي عن دينها كما يكفو الإداء في البطحان Amen. حضرت معاذ بن جبل صاحب فرمان جب نبی پاک نے مینو یمن ول روانہ فرمایا حضور مینو وسیعت فرمانا سے نال تر پے مراد لا کے بولوں رسول اللہ تحترا ہے حضرت مال سواری کے سوال نے رسول اکرم نال نال سواری کے تھلے چل رہے ہیں بولو بول پڑے نال نال ڈردا حضور وسیعت فرما رہے گلا فرما فرما نے یا مالو ان کا سالا دلکانی بادام اے مال ہو سکتا ہے ہوں تو اس سال تو بعد میری مسجد تے میری قبر پہ آن کھلو میں فبکا مالو مدینے والوں فرما گئے فرما دے اتنا اہل بہ بھی ہاؤ میرے اے اہل بیت سمجھتے ہیں نے اللہ اولا اس بھی سب کو زیادہ نیڑے پہ قریبی میرے اے ہوئی نے فرمایا وہ اتنا اولا اس بھی المت کپور میرے سب کو نیڑے پہ سب کو قریبی پرہیزگار من کانو ہے دکان چیرے مر ہواج ہو ہندوستان بھاوے جتنے بھی ہو متقی پرہیزگار نے وہی میرے نیڑے نے میری برادری والے سمجھتے ہیں اصا رسول کے نیڑے ہیں میں پہ دسنا بار اتنے برادری نہیں چلنی اتنے محمد کریم کی دعوے داری یہاں گلا رمزا نبی نے اشارے سمجھ والا میرے علی جو بیٹھا سی انہیں آخیا بھائی سی اپنی تھان سے پر محمد کے قریبی ہونا ہو گل محمد کی برادری ہونا ہو Oh, my God. توجہ ہے کیا میرا نانا کا فرما ہے میرے قریبی نیڑے تو وہی نے جڑے پرہیزگار نے من کان جیڑے مرضی تیرے نانے نے تیرا کاٹا آکڑ والا بن کے رکھ سکتا ہے مسل اپنے نو نہ خوشانتی مگر نہ علم والا نہیں چلنی عشق شدی تک کون جاؤں کہ تری راہ جی پیو کم اتنے وہ بھی سید کوئی نہیں ایک سید نو ان سارے کی غلامی کیوں کرنی پڑ محمد کا فرمان پڑیا سی من نہ ویکھی میرا ملن چارے ویکھی جتھے سکھ ہون بھاوے موچی ہون بھاوے تیلی ہون بھاوے جیڑی مرضی ہون رسول فرماون جیڑے ہومن ویکھی میرا پرہیزگار میرا حبدار میرا تابے دار میرا پرہیزگار یہ ویکھنے تو کہنا سید ہو کہ فلانے کا بن گیا ہاں کتیا تیرے ورگیا کا منہ بننے رسول نے فرمایا بلے شاہ کہ مرید بولو بابے نال شاہ قادری رہی وہ کیوں بنے سید سے کیوں آئے سید غلام جتیاں چکی پھرتا سید جتیاں چکی پھرتا ہے قیدا جتیا چکا گا تو جنتی بنا گا لنتیا جی تو سمجھ میں ہر سید کی جنت مل کے کہ لنتیا ہے سید جتیاں رہی چکی پھرتا معلوم ہوا جنت کسی کا ملک نہیں جنت نبی کے حکمران دے تابے بل تے بھر جایا یایا بھلیاں بلیا من لے کہنا سادہ اور بھولیا من لے کہنا سادہ جنم جاؤ گے جاؤ گے معلوم ہوا کتے کے پوت ہلوے فور ہوتے ہیں اگے سونا جڑا میرا موضوع چھیڑ کے ہوں وہ مطابق گل بنے تاکہ میرا جس طرح کا آغاز عظیم تھا اسی طرح ایک انجام اور اختتام بھی عظیم ہو توجہ ہے اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أسلحت أي الله جلو جلو تو ٹھیک کی گئی یعنی جی گل تو ٹھیک بنائی دین بھی بنائی گئی میں ان اہل بیت اس دل فساد کی اجازت نہیں دینا لا احل لهم فساد ما جس کی تو نے اصلاح کی اس میں فساد ڈالنے کو میں ان کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں اگلے لفظ سنو اے ملا لون امتی کما اللہ کی قسم رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آگے امتی میری امت کو دین سے پھیریں گے دین سے الٹائیں گے کما یوگ پھر بتائے جیسے برتن کو اٹھا کر پانی بھرے برتن کو اٹھا کر پتھریلی زمین سٹ دکھتا جاتا یہ پتھریلی زمین کیوں سٹ کرنا ہے کیونکہ کی زمین پانی سٹ دو تو پھر کوئی شاید اگتی یعنی تھڈو ہی برباد کر کے رکھ دیں گے میری امت یہ اہل بیت میری لجت پاؤنا قسم کھا کے رسول فرماندے نے میری امت نو الٹ کے رکھ دیں گے جی ہانڈا الٹ کے خالی کر دیتا جاتا ہے ان دین میری امت کا تباہ کر دیں توجہ ہوں ظاہر بات ہے جہے اس لیے موجود سن وہ سبحان اللہ وہ آئے اہل پاک سن وہ دین کے محافظ سن ادھر ویکو اتنے ہوں مانا مطلب سمجھاندیا ہاں، وقت بہت لگ جانا لیکن مختصر جی اللہ کے نبی ایک ہوں تیے زمان ایک ہوں تیے مکان زمانے اللہ باپ بعض اوقات لپیٹ لیا بزرگ لکھا اللہ کے ولیاں نبیاں کی نظر مستقبل حال ماضی تینوں ایک لمحے برابر ہوتے ہیں جی اصل جنہوں مستقبل سمجھنے مالک انہوں کے سامنے انہوں بھی حال واگ رکھ لینا جو ماضی ہوتا ہے انہوں بھی حال بند رکھتا ہے پاک رسول دے سامنے آن والے حالات جڑے سجدہ نے کرنے سن بے دینی دے جنا کرنے سن اللہ نے وقت رسول دے سامنے انہوں کی شخصیات انہوں افراد رسول دے لیکن حقیقت اشارہ آمن والے کی طرف سی کیوں کہ رسول آمن والے بھی اوے ویستے سر جی اتنے موجود رو ویستے آخر فرمانے رسول ہے وہ روشنی وہ تصدیق آنی چاہیے کہ نہ نہیں چاہیے بولو ہوں میں تمہیں دسا گا اہل بیت نے رسول کے دن کی جنا اہل بیت نے کیا جنا کیا بڑے پتر پتر ہوں نے جڑے اگے پیچھے گل کٹ کے جی ان کو پیش کرن کبھی تو ہلالی والا کام کرے وہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی حکومت آخر اسلام کی حکومت مسلمان کی حکومت اتے اگریزوں رلے دو بندے میر جعفر میر صادق رلے سن دونوں رل کے انگریزوں کی حکومت اتنے بڑائی مسلمانوں کی ختم کی یہودیاں کی بڑائی اج تک چلتی پی بانڈا روڑیا کن روڑیا بولو مرو خوشامدی اوچی بولو روڑیا کن روڑیا عرب دے اندر سلطنت عثمانیہ سی سدیا دی اہل سنت و جماعت دی جن اہل سنت و جماعت دی سی اتے اٹھیا حسین شریف مکہ لڑیا برطانیہ نام نے انگریز کو گولی چلوائی رولا رسول نے گولی چلوائی سید نے میں ہو گیا یہودی تعلیم جنہیں آپ تک انگریز کی غلامی نہ ایک پکا چیز ہے نکلنا ممکن نہیں ہو سر سید احمد خان مانڈا باندڑ جی بول جی بول پاکستان کے اندر T V station T V جیسی لالت چکرا اس شرافت کا دشمن گھر گھر کے اندر پھیلن والی ضرورت بن کے پھیلن والی اس کا پہلا جنرل مینجر کراچی اندر سید علی بخاری بانڈا رو رہا کہ نام بولتے تو جا مرو فلموں جیتا سلطان ہوئے کبھی پڑکا بھوکا مارتا ہے جہد کفر پلیتی جگو جدار فساد سکھاو آپس کے لڑاو کی اخیر ہوتی ہے اس لانت گلی کا سٹیڈیو نور سٹیڈیو شاہ نور سٹیڈیو لاہور کا وڈیرا شاہ سید وغیرہ بانڈا روڑیا شاخا نہیں لکی رانی سرکس کا وغیرہ سید میرا جسم میری مرضی کہہ کے اتنے خدا رسول والی سورنیا باریاں لگیاں وڈیری سیدہ عارفہ زہرا سید بانڈا رڑیا کہ شرم نہیں آئی پچھلے لانت پا رہے ہو یہاں کے نام کام نہیں کسی بھی تاریخ پڑھ اسلام نقصان کسے پہنچایا میرا نک وڈ نہیں جنا تین نبی کا ایک قتل کیتا رسول کے مقابلے چان کے وہ کتے کنجر کافر لانتی جنہوں نے سید آخنا حرام آلہ حضرت بریلوی نے فرمایا ان کی توہین اور تقدیر مت رڑ گئی امت کی واپسی کی امید نہیں رہی سارا کلندر اقبال بیٹھا سی سناوا کی ملمت کی گل سناوا یا خوشامتی کتے کی گل سناوا جی، سادہ کلندر اقبال فرماتا ہے یوں تو سیدی پیو مرزا بھی ہو ہو ہو تو مسلمان بھی جس کی ہے اور اگر تیرے ورگے نبی کے دشمن صحابہ کے دشمن حسینی ہوں گے لکھ لانے تیرے ورگے حسینی ہوتے غیرت دیا پترا جڑا آل رسول عزت رسول عزت امت نو عزت دین نو عزت رسول بچاو کی گل کرے وہ جدید ہے حرام دیا تیری طاقت کا سور جا پیسہ چل گیا اقبال اور کی کہہ گیا اقبال کی کہہ گیا دسو کچھ جا کے نام سے بولا ہی ہوگا جڑا کہتا ہے سید ہے جی تو مسلمان کوئی نہیں جی کی کہہ رہا ہے مولم رہے کی کہہ رہا ہے کیوں تو سید بھی مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مطلب ہے سیدہ نے تو انہیں مسلمان نہ آخیا اپنے دور وہ کہتا مسلمان بھی چلے تو تو گستاف اہل بیت بن گیا کہ نہ بنیا حکومت والے بھی لانت ہوگی جنہیں ہال تک روپیے ہال تک وہ نام نہیں سکولہ کو ہٹایا دفتر کو اقبال کا انہوں بھی لانت جی آپ آخر سال ہے آشک اچھی فلانا اقبال کا سکول نام پڑھ پڑھا رہے ہیں گستاخی آئے میں اتنا پڑھا رہے ہیں اور کنجرا اگر وہ حکیم نمت ہے تو میں یزیدی کیوں اور جس گے معلوم ہوا ہوئے جیسا یزید کی کہانی اگے چ رکھی ہے نا زل ڈرامہ ہے یہ زلم سے ڈرامہ ہے برا سی اپنے دور کا رسول صاف دس گئے اگر کوئی حدیث سنا دے پہلا وہ شخص جس نے میری امت کی میری سنت کو بدلنا ہے وہ جدید تھا فران یہ حدیث یہ روایت سنائے سنایا چاہے آج ہو یا نہ ہو جاؤں ہو یا کس طرح کی ہو یہ تو صحیح حدیث ہے کہ میری امت کو دین سے میری اہل بیت پلٹے گے ایسے پلٹیں گے جیسے پلٹا جاتا ہے یہ حدیث کیوں یاد نہیں آئی اپنی پرتا بیٹھا نا بچا بیٹھا گارج رکھی بیٹھا دفتر جب میرے پاس مناظرے کے لیے مناظرے کے سالس اور حکم بن کے تشریف لائے تھے تو آ کر میں اٹھتے ہوئے کہا تھا ہم چشتی صاحب سے کہتے ہیں علماء کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ جان دینے امیر اقبال خان ہاوڑ بکر والے مولانا شاہمی صاحب پہ اللہ پاک ہونا درجات بلند میں دسیا کہ دل کو آئے شالی صاحب تو میں آخیا چیشتی کے بارے پوچھو یہ شاید تصا کی سمجھتے انہیں آخر سیدھی گل سے پوچھنا نا یہاں کا طریقہ کار اصلا پڑا دنیا داری پس گئے حبیب خان سہاول صاحب زندہ بیٹھا جا کے پوچھ لو میں مولانا دا مال دلی احترام اس واسطے کرنا اللہ پاک نے علم کے انہوں نے بہت دتا سی شاید ہی پاکستان چنا دن کا علم لیکن انہوں نے یہ حق پسندی کہ سچائی کی دوستی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے اللہ پاک کتاب yeah. yeah. آپ کو ایک حدیث گرو نال چیلے آئے کرتون آئے ادا گھنٹہ انتظار کرایا ہاں جی۔ گئے ہاں۔ چلو جو بیان کیا اللہ پاک نے قبول منظور فرما ان شاء اللہ عزیز ناچیز کا پانچ اکتوبر بروز جمعرات دن بارہ بجے جلسہ میلا دفاع سنگ اللہ سنگم کیڑی تھا ہاں؟ بولنی بولنی